اس کے بعد کما ہوا شان ہو عرش کے اوپر جلوہ فروز ہو وہ الشمس والقمر اور اللہ وہ ہے جس نے تابع کیا سورج کو اور چاند کو کل یجری اجل اجن یہ سارے کے سارے ایک وقت مقرر کے لیے چلتے رہتے یدبر الامر وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے مفصل الایات اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کی یقین میں آ جاؤ یہ سورہ رعد ہے مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی آیات اور چھ رکوع ہے اس صورت کا نام سورہ رات اس لیے ہے کہ اسی کے اگلے دوسرے رقوع میں رعد کا ذکر ہے وہ یو سب بربد ہی تو رات اصل میں جو بجلی چمکتی ہے بارش کے وقت اور کڑک کی ایک آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ جو رات ہے حقیقت میں وہ فرشتوں کے امر سے ایک آواز اٹھتی ہے وہ آواز بھی حقیقت میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہ یہ سب بہر رات و بحمدی کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے وہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے اس لیے ہمیں بعض کی تصویرات سمجھ میں نہیں آتی الفام یہ حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو ان کے معنی نہیں بتائے بعض رات مفسرین نے اس کے اوپر اپنی رائے اپنی تحقیق یوں بیان کی ہے لیکن وہ تحقیق اور رائے بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے اصل اس کا مطلب بعض رات میں علیہ سے اللہ و رحمۃ لام سے جبرائیل علیہ السلام مراد دیا میم سے محمد مراد دیا ہے اور را سے پھر یہ کہ رب العالمین کی طرف سے تل کا آیا کتاب یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئیے ان حروف میں جو اشارہ ہے پھر آخر میں وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ عالم مرادی بعض رات نے یہ لکھا ہے اور زیادہ یعنی قریب الحق بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے مثلاً سے اگر اللہ ہے تو لام سے جلال اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہے نیم سے مجید کی طرف اشارہ ہے راز ربص کی طرف اشارہ ہے یوں حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے ناموں پر دلالت کرتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ جو قول ہے یہ زیادہ قریب الحق قریب الصواب ہے کیوں کہ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے یاسین تاہا تاہا سورہ مریم یاسین سورہ یاسین تو جب تاہا اور سورہ یاسین کا نام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے تو وہ بھی عروف مقطعات ہیں تو گویا کہ بعض عروف مقطعات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں پر دلالت کرتے ہیں تو بعض عروف کے لیکن امت کو اس بات کی تحقیق کی طرف نہیں لگایا گیا اور یہی حکم ہے بس اللہ عالم و مراد ہی روز و اس پر جس میں امام راضی بھی ہیں لیکن جو ہمارے لحاظ سے ایک بات ہے کہ معنی تو صحیح سمجھ میں تب آتے ہیں نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوتے اب آپ جتنے لوگ معنی بتا رہے ہیں رائے بیان کر رہے ہیں وہ رائے ٹھیک ہے باب دل کو لگتی بھی ہے لیکن یقینی بات تو نہیں ہے کہ جو بات بعض حضرات نے لکھی ہے جو ہمارے لیے مفید ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات سجدہ تلاوت کر کے صرف آیات سجدہ تلاوت کر کے پھر چودہ سجدے کیے جائیں پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے چودہ یا پندرہ مقامات ہیں ایک سجدے میں اختلاف ہے امام شافی اس کے قائل ہم نہیں ایک میں ہم قائل ہیں وہ نہیں لیکن سجدے کی نہیں مطلب پندرہ سجدے کر لے سارے امام کے مسلک پر وہ ہو گیا اتفاق ہو گیا چودہ یا پندرہ سجدہ ہیں قرآن مجید میں صرف وہ ایتیں پڑھ کر پھر سجدہ کرے بندہ اور پھر آخر میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ آجزی کا اظہار ہے اسی طریقے سے بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ صرف حروف مقطعات پڑھ کر کہ میں سب سے پہلی صورت ہے الف لام ذالک ریب الگی پھر دوسری الف لام را وغیرہ یہ حروف مقطعات پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان حروف مقطعات میں اگر آپ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے تو آپ کو آپ کے صفاتی ناموں کا واسطہ ہے میری اس دعا کو قبول کریں باہرات عالم تل کا آیات الکتاب یہ قرآن مجید کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کتاب کی آیات ہیں بلجی الجئی کا میر رب کا الحق اور وہ کچھ جو اے نبی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے الحق کو وہ سب سچ ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں بات یہ ہے کہ تل کہا یا تل کتاب سے تو سمجھ میں آ گئی بات کہ قرآن مجید مراد ہے کتاب کی آیات ہیں یہ ساری ولجی انزل لے من ربک الحق اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی حق ہے قرآن مجید ہے کوئی اور چیز تو نہیں تو باہرات نے تو اس واؤ کو عطف تفسیر لیا ہے یعنی وہی بات جو پہلی آیت میں بیان کی کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اسی بات کو ولزی انزل علیہ کا میں رب الحق میں بیان کیا کہ وہ جو آپ کے اوپر وہی نازل کی گئی ہے وہ سچی وہی ہے یعنی وہ قرآن مجید کتاب وہ برحق ہے لوگ اگر تو عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس سے لے آتے ہیں لیکن اکثر ہم ناصر لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ جملہ خبریہ ہے اللہ نے اپنے محیط کے اعتبار سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ پہلی ہی بات کو دوبارہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب کیا ہے کتاب وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ سچی کتاب ہے بارہ ہزار مفسرین نے اس میں واؤ کے بعد جو بات بیان ہوئی نا ولزی انزل علیہ رب الحق میں یہ احادیث مراد دی ہیں تل کا آیات الکتاب کہ یہ کتاب کی آیات ہیں یعنی قرآن مجید ہے یہ یہ بھی برحق ہے اور وہ اور جو آپ کے اوپر وہی کے ذریعے سے علم اور عطا جو آپ حدیث کی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ بھی حق ہے تو گویا کہ واؤ سے پہلے قرآن مجید مراد ہے میں مراد احادیث ہے کیونکہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اور وہ ایک اصولی بات ہے کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ساتھ ہر قول وہ اللہ کی طرف سے ہی القا ہے بعض جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں فلانی جگہ میں لکھ لیں تو وہ وہی مطلوب ہے یعنی قرآن مجید ہے جس کی تلاش کی جاتی ہے اور بعض باتوں میں آپ لکھنے کا حکم نہیں دیتے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ لکھے ہیں علیحدہ اس کو بتاتے ہیں لکھیں تو وہ احادیث ہیں احادیث بھی وہی ہوتی ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن بھی وہی ہے اور یہ وہی ہے مطلوب ہے تو عقل کا آیا عقل کتاب میں قرآن مجید مراد ہے یعنی وہی مطلوب تلاوت کی جانے والی وہی وہی کن سے لے کا اور وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ بھی حق ہے یعنی مراد جو عادی کی شکل میں وہ بھی الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے علم کا ہے جیسے اس بات کی صداقت پر تو دلالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب و نصیحت اور بیان فرماتے تھے تو بعض صحابہ لکھتے تھے اس میں ایک صحابی بہت پابندی سے لکھتے تھے چند دن آپ نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے تو آپ نے اس کو بلا کے پوچھا میری بات آپ پہلے لکھا کرتے تھے تو آج کل لکھ نہیں رہے ہو کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے فلانے فلانے ساتھی نے منع کیا ہے کہ آپ ہر بات لکھتے جاتے ہو ہر بات لکھتے جاتے ہو بعض دفعہ سرکار غصے میں ہوتے ہیں تو آپ ایک بات لکھتے ہوتے تو اس لیے پھر میں نے لکھنا بند کر دیا کہ یہ ساتھی جو منع کرتے ہیں پھر آپ نے ساتھ سنا کہ یاد رکھو میری ہر بات خواہ مذاق کی صورت میں ہو خواہ غصے کی حالت میں ہو خواہ عام روٹین کی ترتیب پہ ہو وہ سب ہی جی، سب سچ ہے اور آپ لکھا کرو اس میں کوئی خلاف سرات مستقیم کوئی بات نہیں ہے مطلب نبی کے غصے میں بھی تو ایک ترغیب ہے ترغیب ہے وہ بھی تو سمجھانا سمجھایا جا رہا ہے اور اگر آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو وہ بھی عین شریعت کے مطابق ہے آپ نے کبھی ہنسی مذاق بھی خلاف شرح نہیں تھی بار بار دعاؤں کے لیے آیا کرتی تھی اور بہت بری تھی تو کہتی حضرت میرے لیے آپ جنت الفردوس کی دعا فرما دیں ایمان نصیب ہو گیا آپ کی برکت سے تو جنت کی دعا کرتے تو آپ نے فرمایا کہ جنت جائے ہی وہ رونے لگ گئی کہ یہ تو عجیب مسئلہ ہے ہمارے لیے تو جنت ہی بند ہو گئی ہے جب پریشان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت کو بھی جب جنت ملے گی تو اس کو جوانی عطا کر دی جائے گی بڑھاپا تو ایک مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے غصے کی حالت میں بھی کوئی آپ کا فرمان ہے تو وہ بھی امت کے لیے قابل حجت ہے مسئلہ علیہ وسلم نام لکھوا رہے تھے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے تو ایک وہ جو دوسری مخلوق سی ہوتی ہے اس نے عجیب بات کہی جیسے ان کی عادت ہوتی ہے کہ ماحول کے مطابق ویسے مذاق سے کر دینا ان کی فطرت میں سے انہوں نے اس نے مذاق سے کر دی کہ تم اگر جیت گئے تو اس طرح شادیاں کراؤں گا تو یوں کراؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کبھی بھی آئندہ میری مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھول گئے اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی نشست اور مجلس میں کیسی بات کرنی ہے تو اس نے ادبی کی بات کر دی ہے اس لیے فرمایا کہ میری مجلس میں اس کو نہ کرو ویسے اپنے بات آپ لوگ شکار کرو اس میں سمجھایا گیا کہ کوئی شخص غیر سنجیدہ ہے اور اسے ماحول معاشرے کی بات نہیں پتا تو ایک بات اور ہو رہی ہے تو وہ اور طرح کی بات جیسے ہمارے لیڈر بھی کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات کوئی چپل کا بات تو کوئی سر کا بات اس طریقے سے آدمی کی کیا وہ حقیقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے نصیحت یہ حصہ کی حالت بھی تھا لیکن امت کے لیے سبق ہے تو فرمایا کہ آیات کتاب میں قرآن مجید مراد ہے والذین انزل الیک من ربک میں احادیث مبارکہ مراد ہے بعض کفر کا ہے میں سے اسلام سے اوپر جو دشمنی کی جلوار کرتے ہیں تو وہ یوں نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں تو اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ اوپر لگا کر نا شوگر اوپر لگا کے اندر سے اپنی منافقت چھپا کر بات کرتے ہیں کس طرح جی اصل تو قرآن ہے نا جی اصل تو قرآن ہے تو حدیث تو کبھی کسی صحابہ نے لکھی ہے کبھی کسی نے نہیں لکھی ہے آپ کا مزاج کبھی کیسا تھا یوں فرما دیا کبھی آپ کی طبیعت میں تھکاوٹ تھی تو یوں فرما دیا تو اصل تو قرآن ہے اب جو عام بندہ ہے وہ تو سوچے گا کہ ہاں جی تو ہے تو حدیث کو ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اندر منافقت اور اوپر ایک قرآن کا لیبل لگا کر بات کی جا رہی ہے یہ حقیقت میں کفر پھیلایا جا رہا ہے دیکھو قرآن کو نقل کرنے والے بھی صحابہ ہیں احادیث کو نقل کرنے والے بھی صحابہ ہیں قرآن کو نقل کرنے والی کوئی الگ نورانی مخلوق نہیں ہے یہی صحابہ ہیں جن کو قرآن بار بار رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور احادیث کو نقل کرنے والے بھی یہی صحابہ ہیں اگر حدیث کو چھوڑ دو قرآن کو لیتے ہیں تو پھر قرآن بھی چھوڑ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نقل کی پروانہ ابو داود اور ترمسی نے وہ حدیث سیاستہ میں نقل کی ہے آپ نے فرمایا بچنا ایک دو ایسا آئے گا کہ لوگ حسنا خطاب اللہ یہ نعرہ لگائیں گے حسنا خطاب اللہ ہمارے لیے گلاب اللہ کی کافی ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو بچنا ایسے لوگوں سے یاد رکھو جیسے اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ایسے میرے فرمان بھی اللہ کی طرف سے آئے امت کے لیے دونوں قابل فکر اتباع ہیں اللہ سمجھ نصیب